شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو کرے پرواز دیتا ہے اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے اٹھو کشمیر کے سروا سمن آواز دیتے ہیں تمہارے ہی تمہیں کہاں دمن آواز دیتے ہیں لہو روتے وہ مرغانے چمن آواز دیتے ہیں تمہیں لاشیں وہ بے گورو کفن آواز دیتے ہیں اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے تمہیں کشمیر کے وہ اہل زندہ یاد کرتے ہیں اسیران ستم ستنگا پاب جولا یاد کرتے ہیں غزالان وطن پرشا یاد کرتے ہیں مسلمانوں تمہیں وہ اہل ایمان یاد کرتے ہیں اگر ابھی آزادی کا پرچم تم اٹھاؤ گے حضور داوروں میں شر وہاں کیا منہ دکھاؤ گے اٹھو تم کو شہیدوں کا کال ہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے وہ دیکھو وادی کشمیر میں گلزار جلتے ہیں تڑپتے ہیں کہیں گل پیر ہل بار جلتے ہیں ارم آباد کے وہ زعفرانے دار جلتے ہیں وہ میری جنت ارضی کے سب آثار جلتے ہیں جدھر اٹھی نظر ہونی اللہ جلتے دیکھے ہیں کہاں چشمے پلک نے ایسے گھاؤ جلتے دیکھے ہیں اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو بڑے برواز دیتا ہے